السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 466 نماز کے متعلق یہ سبق ہے اور دس نصیحتیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی وسیعت فرمائی نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے نمبر دو والدین کی نافرمانی نہ کرنا گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے نمبر تین فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا جو شخص فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے نمبر چار شراب نہ پینا کہ یہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے نمبر پانچ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالی کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے نمبر چھ لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائیں نمبر سات اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے تعاون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا نمبر آٹھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا نمبر نو تمبی کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اب اس کے اندر ایک بات خاص طور سے خیال رکھنا کہ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بے فکر نہ ہو باپ تمبی نہیں کرتا اور مارتا نہیں جو چاہے کرتے رہو بلکہ ان کو حدود شریعہ کے تحت میں کبھی کبھی مارتے رہنا چاہیے کہ بغیر مار کے اکثر تنبی نہیں ہوتی آج کل تو بڑی مشکل کی بات یہ ہو رہی ہے کہ صبح میں اسکول جانے کے لیے تو بچوں کو جگائیں گے لیکن فجر کی نماز کے لیے بچوں کو نہیں اٹھائیں گے یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے آج کل اولاد کو شروع میں تو محبت کے جوش میں تنبی نہیں کی جاتی جب وہ بری عادتوں میں پکے ہو جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں حالانکہ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں سخت دشمنی ہے کہ اس کو بری باتوں سے روکا نہ جائے اور مار پیٹ کو محبت کے خلاف سمجھا جائے کون سمجھدار اس کو گوارا کر سکتا ہے کہ اولاد کے پھوڑے فنسو کو بڑھایا جائے اور اس وجہ سے کہ نشتر لگانے سے زخم اور تکلیف ہوگی اس کا آپریشن نہ کرایا جائے بلکہ لاکھ بچہ روئے منہ بنائے بھاگے بہرحال نشتر لگانا ہی پڑتا ہے بہت سے حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دقل کیا گیا ہے کہ بچہ کو سات برس کی عمر میں نماز کا حکم کرو اور دس برس کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو مارو در منصور میں یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بچوں کی نماز کی نگرانی کیا کرو اور اچھی باتوں کی ان کی ان ان کو عادت ڈالو حضرت لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی ہے جیسا کہ کھیتی کے لیے پانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو تمبی کرے یہ ایک ساتھ صدقہ کرنے سے بہتر ہے ایک ساتھ تقریباً ساڑھے تین سیر غلہ کا ہوتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو گھر والوں کو تمبی کے واسطے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے لیکن زیادہ مارنے کا اجازت نہیں ہے صرف تمبی کے لیے ہے ایک حدیث میں ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے افضل عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھا طریقہ تعلیم کرے جامع صغیر میں ہے ایک بات خصوصی خصوصیت کے اعتبار سے سن لینا کہ جو یہ حدیث میں نقل کیا گیا ہے والدین کی نافرمانی نہ کرنا گو وہ تجھے اس کا حکم کرے کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ آرڈر کرتے رہے بیوی کو طلاق دے دے بیوی کو طلاق دے دے یا سارا مال خرچ کر دے یہ مطلب نہیں ہے اس کے بہت مطلب ہیں اس لیے اب اس کی گنجائش نہیں ہے میرے سبق کے اندر ورنہ اس کے مطلب بھی عرض کرتا میں اس لیے خاص طور سے میں یعنی کہہ رہا ہوں کہ سبق کروڑوں آدمی سنتے ہیں کبھی گھروں میں کوئی نہ چاکیاں ہوتی ہیں تو باپ کہیں آرڈر نہ کر دے کبھی کو طلاق دے دے چھوڑ دے دے حضرت حضور نے فرمایا تھا یہ اس کے دوسرے مطلب ہے حدیثوں کے اندر کئی حدیث ہیں کبھی ہوگا اس سے حضور کا مطلب گھر کا توڑوانا نہیں ہے تنبیہ کرنا مقصد ہے اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں بھی دے اور اس لیے میں اب میں نے عرض کیا کہ لوگ میری بات جو ہے وہ لے اڑتے ہیں ایک جملہ خالی لے لیں گے ساری باتیں نہیں لیں گے ایک جملہ لے کر اسی کو جو ہے پھر اپنا مضمون بنا لیتے ہیں اس کے لیے اس کا خاص خیال رکھنا کہ حدیثوں کے مطلب سمجھے جاتے ہیں آج میرے ساتھ پڑھ لیجئے ہس اللہ ونعم الوکیل ہس اللہ ونعم الوکیل اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو آدمی حسب اللہ نعم الوکیل پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کام بنائے ایک ایک, ایک نصیحت بھی سن لیجئے زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں اللہ تعالی ہم سب سے سب لوگوں کو خوش کر دے آفیت کے ساتھ آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین